يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو حقیقی علم اللہ ہی کو ہے تم محض بے خبر ہو سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے خیرات یعنی بھلائیوں کے حقدار مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں ہے سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسے آیت زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا لیکن یہ قول ذرا غور طلب ہے مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کس طرح خرچ کریں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے سلوک کریں جن کا بیان ہوا پھر ارشاد ہوتا ہے تم جو بھی نیک کام کرو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ اللہ اس پر بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے جہاد کی فرضیت یعنی اس کے فرض ہونے کا حکم دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کی فرضیت کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاد ہر شخص پر فرض ہے خواہ لڑائی میں نکلے خواہ بیٹھا رہے بیٹھے رہنے والوں پر یہ لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے وہ امداد کریں جب ان سے فریاد کی جائے یہ فریاد رسی کریں جب انہیں میدان میں بلایا جائے یہ نکل کھڑے ہوں صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے جو شخص مر جائے اور اس نے نہ تو جہاد کیا ہو نہ اپنے دل میں جہاد کا ارادہ کیا وہ جاہلیت کی موت پر مرے گا اور صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ایک اور حدیث میں ہے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی ہاں جہاد اور نیت موجود ہے اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکل کھڑے ہو جایا کرو یہ حکم آپ نے مکے کے فتح کے دن فرمایا تھا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں حکم جہاد گو تم پر بھاری پڑے گا اور اس میں تمہیں مشقت اور تکلیف نظر آئے گی کیونکہ ممکن ہے قتل بھی کیے جاؤ ممکن ہے زخمی ہو جاؤ پھر سفر کی تکلیف دشمنوں کی یورش وغیرہ لیکن سمجھو تو ممکن ہے کہ تم برا جانو اور تمہارے لیے اچھا ہو کیونکہ اسی سے تمہارا غلبہ ہے اور دشمن کی پامالی ہے ان کے مال ان کے ملک بلکہ ان کے بال بچے تک تمہارے قدموں میں گر پڑیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو اور وہی تمہارے لیے بری ہو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فی الواقع نہ اس میں مصلحت ہوتی ہے نہ خیر و برکت اسی طرح گو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو لیکن دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور دنیا میں قدم ٹکانے کو بھی تمہیں جگہ نہ ملے گی تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم اللہ ہی کو ہے وہ جانتے ہیں کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا برا ہے وہ اسی کام کے لیے حکم دیتے ہیں جس میں تمہارے لیے دونوں جہاں کی بہتری ہو تم اللہ کے احکام کو دل و جان سے قبول کر لیا کرو اور اللہ کے ہر حکم کو کشادہ پیشانی سے مان لیا کرو اسی میں تمہاری بھلائی اور عمدگی ہے